دور ہے جس کا دل سخت ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے دل کی سختی کے کئی اسباب ہیں جن کے بتانے کا وعدہ کیا تھا ایک تو تین چیزوں کی کثرت دلوں کو سخت کر دیتی ہے ایک کثرت کلام زیادہ بولنا اور دوسرا کثرت تعام زیادہ کھانا اور تیسرا کثرت معاشی زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنا زیادہ کلام اور گفتگو اس حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فعن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ ہی کسرت الدل کہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اور اگر زبان کو چلاؤ تو اللہ کے ذکر میں چلاؤ اس لیے کہ زیادہ باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں اور خاص طور پہ اگر باتیں غیر شرعی ہوں غیبت پر بہتان ترازی کز نمیمہ تو یہ مزید اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہیں علیہ اسلام کی حدیث ہے من یؤمن باللہ فلیقل خیرن اول یسمت جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کی صداقت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب بھی گفتگو کرے خیر کی کرے اچھی بات کرے اول یسمت یا خاموش رہے یہ اس کے صدق ایمان کی دلیل ہے اور اگر زیادہ بولنا اس کا شعار ہے تو اس کے ایمان باللہ میں کمزوری ہے اور یہ کام بڑا آسان ہے انسان کی اپنی زبان ہے اسے کنٹرول کر لے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسے پورے دین کا ملاک قرار دیا ہے پورے دین کا کنٹرول اور پورے دین کی جو صحت ہے اور قبولیت ہے وہ زبان کی استقامت پر قائم ہے چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کا ذکر کیا ابواب خیر کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اس دین کا عمود ستون کیا ہے اور یہ بتایا کہ اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے اور یہ بتایا کہ اس دین کا سر کیا ہے اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ عداللہ کا اللہ ملا کے دالے کا کل ہی کہ اب میں تمہیں بتاؤں کہ اس سب کچھ کا ملاک کیا ہے جو کچھ بیان ہو چکا اس کی صحت اور قبولیت کس چیز پر قائم ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کہ کف علیہ کا حاضہ اسے بند رکھو معاذ بڑا متعجب ہوئے اور کہا کہ یارسود اللہ یارسود اللہ وسلم کیا زبانوں پر پکڑ ہو سکتی ہے زبانوں پر مواخذہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ وسلم نے شاہ سنا کہ تارے یمینوں کا یا معاذ اے معاذ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو تجھے اب تک اس بات کا علم نہیں بہل الناس فی نار جہنم ہے اللہ فائد و لوگوں کو جہنم کی آگ میں زیادہ اوندھا کر کے گرانے والی چیز ان کی زبان ہے لوگ جہنم میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے گرا دیے جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے یہ کثرت کلام جو ہے یہ دل میں کساوت پیدا کرتا ہے سختی پیدا کرتا ہے انسان بولتا جاتا ہے گفتگو کرتا جاتا ہے اور اس کے دل میں سختی آتی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے ایک تو کثرت کلام کساوت قلبی کا سبب ہے اور دوسرا کثرت تعان زیادہ کھانا یہ دل کو غافل کر دیتا ہے اور زیادہ کھانے والے کے دل میں رقت اور نرمی آ ہی نہیں سکتی مستقل غفلت کا شکار رہتا ہے اور یہ غفلت اور حقیقت دل کی کساوت کا سبب بنتی ہے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فقر کی زندگی کی تعریف کی ہے جس میں انسان فاقے کرتا ہے بھوکا رہتا ہے غنا اور تونگری اور مالداری کی زندگی کوئی کامل زندگی نہیں ہے اگر یہ کامل زندگی ہوتی تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے سب سے کامل اور اکمل حیات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن آپ کو مال پسند ہی نہیں تھا ما احب ان اکون احد لی صاحبہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ اللہ رب العزت بہت پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دے اور اگر بن بھی جائے تو میں تین دن کے اندر سارا بانٹ دوں گا اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھوں گا تو یہ جو فخر کی زندگی ہے بشرطے کے بندے میں استقامت ہو اور اس کا فقر اس کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے تو یہ بڑی ایک مکمل حیات ہے رسول اللہ علیہ وسلم مسجد میں ابو جوہیفا کی ڈکار کی آواز سنی فرمایا کہ کفا ان جو ساک ابو جوہیفا یہ اپنے ڈکار بند کرو اور مسجد میں خاص طور پر اور لوگوں کے سامنے خاص طور پہ ایک معیوب فعل ہے کچھ لوگ بڑی اونچی آواز سے ڈکارنے کے عادی ہوتے ہیں جن کا تہذیب اور شائستگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ آواز فرشتوں کو ایزا دیتی ہے نمازیوں کو ایزا دیتی ہے فرمایا کہ ابو جو حیفا کفا لے کے جو بند کر دو اس آواز کو اور فرمایا کہ ان اطول الناس سے فاقتن یوم القیامہ اکثر ہم شب اینڈ فٹ دنیا جو دنیا میں بہت کھاتے ہیں انہیں قیامت کے دن میدان معاشر میں بڑے لمبے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے اور وہ تکلیف بڑی ناقابل برداشت ہے یہ کثرت تعام جو ہے اسی لیے معیوب ہے کہ یہ بندے کو غافل کرتی ہے اور یہ غفلت تصاوت قلبی کا باعث بنتا ہے اور یہی چیز اللہ رب العزت کی ناراضگی کی موجے پہ اور پھر خاص طور پہ اگر کثرت تعام میں رزق حرام داخل ہو جائے تو یہ اس دین کے ساتھ بغاوت ہے سود کو اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يدخل جنت نبتا من حرام انسان کا جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جنت طیب ہے اور طیبات کو قبول کرتی ہے رزق حرام سے بنا ہوا گوشت خبیص ہے جنت اسے قبول نہیں کرے گی اگر وہ بندہ صاحب توحید ہے تو اللہ رب العزت اس گوشت کو جلائے گا جہنم کی بھٹی میں جب وہ گوشت جل چکے گا اور یہ اللہ کے علم میں ہے اس میں کتنے زمانے بیت جائیں تو پھر وہ جنت کا مستحد بن سکے گا تو کثرت تعین پسندیدہ فعل نہیں ہے اور کثرت تعام میں اگر حرام شامل ہو تو یہ بہت بڑی وعید ہے اسی لیے شریعت نے روزوں کی ترغیب دی اور بڑے اس کے فضائل بیان کیے منسام یومن فی سب بعد اللہ بین بینہ وہ بین جہنم سبعین خریف ہے جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے اللہ رب العزت اسے جہنم سے ستر سال دور کر دیتا ہے کیونکہ یہ فاقہ اللہ کے ذکر تلاوت قرآن اور اس کی اطاعت پر معاون بنتا ہے انسان کی حدت تغیانی اور سرکشی بہت حد تک اس فاقے کی بنا پر کنٹرول میں آتی ہے شریعت نے خوب روزوں کی ترغیب دی یا معاشر شباب منی سطح کو پائے تفریح البصر بأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بداء اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے وہ فوراً نکاح کر لے اس کے دو فائدے ہیں ایک نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے ممن لمیا سطح جس میں طاقت نہ ہو وقتی طور پر فائلے بس روزے رکھے فن نہ لہو بجا روزے اس کے نفس کی حدت کو ختم کر دیں گے تو یہ قلت تعام یہ تعام یلدار رب العزت کی اطاعت کا بہت بڑا معاون ہے اور کثرت تعام دلوں کی غفلت کا باعث بنتا ہے تیسری چیز کثرت معاشی ہے کوئی بندہ کثر سے گناہ کرے اللہ پاک کا فرمان ہے کل بل رانا اعلی فلوبہ ماں کانو یقون کل پر رانا اعلیٰ فلوبہ بھی ماں کانو یک کہ ان کے گناہوں کے سبب سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے یہ زنگ دل کی کساوت ہے دل کی سختی ہے اللہ تعالیٰ کی مہر ہے فرمایا کہ یہ ان کے گناہوں کے سبب سے ہے اللہ تعالیٰ ابتدان کسی کے ساتھ غضب کا معاملہ نہیں فرماتا اس کا تو ارشاد گرامی ہے کہ سابقت رحمتی ہی بھی کہ لوگوں ہر معاملے میں میری رحمت پہلے ہے غضب بعد میں ہے رحمت کا معاملہ پہلے ہے غصے کا معاملہ بعد میں ہے تو یہ زنگ جو دلوں پر چڑھتا ہے ابتدا نہیں چڑھتا اللہ کی طرف سے بلکہ بیما کانو یک سے بون یہ تمہارے کسب کا نتیجہ ہے تمہاری معاشی گناہوں اور حرکات کا نتیجہ ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے اذا ادنب ابن آدم نکی فی کل بھی نقطہ تن سودا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے یہ دل سیاہ ہوتا ہے انسان کے گناہوں کی بنا پر فائن اب و نبا بستا فرا فائن تاب و نب فرا سوقیلقلب ہو اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے وہ نو اور گناہ سے بعد آ جائے چھوڑ دے اپنے دل سے مسمم ارادہ کر لے اور استغفار کرتا رہے تو ہو اس کے دل کو پہلے سے زیادہ منور کر دیا جاتا ہے جو دل میں ایک نور تھا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ گناہوں سے باغی ہو گیا اور توبہ پر اصرار کر رہا ہے بار بار توبہ کر رہا ہے کثرت سے استغفار کر رہا ہے تو سوکیلا قلب اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے اس کا دل اور چمکدار ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے اور یہ بھی شریعت کی سماہٹ وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه اور اگر وہ اور گناہ کرے تو وہ جو زنگ اور سیاہی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے حتیٰ تعلو وقلبہ ہو حتیٰ کہ وہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے اور یہ وہ اللہ کی مہر ہے جو دلوں کو سخت کر دیتی ہے اور بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اس کی جھلک آپ نے دیکھنی ہو تو قرآن نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے فبیما نقل میسا کا ہم لہن نہ ہوں نہ خلوب ہوں خاص فرمایا انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہم نے ان پر لانتے برسائیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہودی مراد ہے بار بار اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والے اس کی نافرمانیاں کرنے والے وعدے کر کے مکر جانے والے یہ معاشی کی کثرت نقل عہد بار بار ہو رہے فرمایا کہ ہم نے انہیں ملعون قرار دے دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا اب دلوں کی سختی کا وبار یہ ہوا کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا پورا یقین تھا یا رفور یا رفور ابنا وہ پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کے نام جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے اس طرح پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کو جانتے تھے ان کے پاس تو کا علم تھا نشانیاں سامنے واضح اور موجود تھیں مگر کساوت خلجی جی کا کوئی علاج نہیں اللہ جب مہر لگا دیتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی اب وہ اس معرفت کے باوجود ایمان لانے پر تیار نہیں ہے اس قدر دل سخت ہو چکے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے لیکن دل میں صداقت کی معرفت کا جذبہ تھا نبی علیہ السلام سے ملے نہیں تھے پرو بہت سن رکھا تھا کہ وہ ساحر ہیں جادوگر ہیں اور وہ مجنو ہیں شاعر ہیں اس لیے اسلام قبول نہ کیا مگر چونکہ ایک لگن تھی سوچا خود جا کے اس شخص کو دیکھوں اس کا چہرہ کیسا ہے کردار کیسا ہے اس کی دعوت کیا ہے گفتگو کیا ہے چنانچہ سب کو چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھ کے آ گیا اس کا اپنا کہنا ہے کہ جب میں نے پہلی بار اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ ان میں الوجہ وجہ نہیں صرف وجہ ان کا یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا یہ چہرہ جھوٹی بات کر ہی نہیں سکتا میرے دل نے اس بات کی گواہی تھی میں قریب آگے مجلس میں بیٹھ گیا اس وقت پیغمبر علیہ السلام درس دے رہے تھے اور میں نے دو چار جملے اس درس کے سنے آپ فرما رہے تھے کہ ارش السلام بات مست ولید الکلام وسلو لئی ری بن نا سنیام تد خود جنت میں سلام کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گفتگو نرم کرو لوگ سوئے ہوں تو اٹھ کے قیام کرو اللہ سے مناجات کرو اپنے پروردگار سے باتیں کرو تب خود الجنت میں سلام بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اتنی پیاری گفتگو فوراً اسلام قبول کر لیا کیونکہ ایک لگن تھی معرفت تھی لگن تھی جستجو تھی اسلام قبول کر لیا اب یہود کی کساوت آپ دیکھیں ایک یہودیوں کے اخبار کی جماعت اس طرف سے گزر رہی تھی دور سے دکھائی تھی عبداللہ بن سلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے اس جماعت سے میرے بارے میں پوچھئے ہو سکتا ہے یہ طریقہ ان کی دعوت کے لیے آسان ہو جائے میں چھپ جاتا ہوں آپ میرے بارے میں پوچھئے چنانچہ آپ چھپ گئے اور وہ ہمارے یہود کی جماعت پاس سے گزری اللہ کے پیغمبر نے روک لیا اور پوچھا کہ کئی فار عبداللہ علیہ السلام فیق ہوں عبداللہ علیہ السلام جو تمہارا ایک شخص ہے وہ کیسا ہے اس کے بارے میں بتاؤ تمام نے متفقہ اس بات کا اظہار کیا کہ سیدنا ربن سیدنا وہ تو ہمارا سردار ہے بڑا عظیم انسان اور اس کا باپ بھی سردار تھا وہ تو خاندان بڑا نجیب ہے اور سردار ہیں بہترین لوگ ہیں اور عبداللہ تو بہترین انسان ہے زبردست عالم ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر عبداللہ اسلام قبول کر لے تو تم اس بات کو مانو گے اپنے سردار کی پیروی کرو گے انہوں نے کہا اول تو وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا انتہائی زیرک ہے سمجھدار ہے اور اگر اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اس کی اتباع کریں عبداللہ بن سلام بھی چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ اشد اللہ اللہ بشد اللہ محمد ربد ہو رسول اسلام کی گواہی دی توحید کی گواہی دی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچائی کی گواہی دی اب معرفت پہلے سے تھی ایک حجت اور قائم ہو گئی لیکن قصابت قلبی کا علاج کوئی نہیں یہود فوراً انہی قدموں پر پھر گئے اور کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ صحیح ہونا ببن سی ہے نا پہلے کہا دال کے ساتھ چرب نسات تھے زبان پہ عبور تھا دال کو ہم جیسے تبدیل کر دیا سید ہونا سید کا معنی سردار اور سید کا معنی برا انسان ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ سید ہونا ببن نو سی خود بھی برا ہے اس کا باپ بھی برا تھا یہ کثاوت قلبی ہے ورنہ حق کا ادراک تھا معرفت تھی پیغمبر اسلام کی نبوت کی صداقت کو جانتے تھے مگر اللہ رب العزت نے ان کی انہی معصیتوں کی بنا پر ان کے دلوں کو سخت کر دیا اس سختی کا کوئی علاج نہیں بندہ دعوت قبول نہیں کرتا اور حق قبول نہیں کرتا نصیحت قبول نہیں کرتا نصیحت قبول نہ کرنا بہت بڑے عذاب کا سبب بنتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے فضکری ذکر سید فکر یقا میرا چند بول اشقا اللہ نار القبرا کیا نصیحت کیجیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اشکا بن جاتے ہیں نصیحت کو رد کر دیتے ہیں اور یہ لوگ آگ کا لکما بن جائیں گے یہ جہنم کا ایندھن ہے جن کے سامنے قرآن پیش کیا جائے حدیث پیش کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو دیکھیں یہ لعنت نت قلبی کا مظہر کہ یہود سب کچھ اقرار کے باوجود اعتراف کے باوجود اور اپنے وعدے کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے سب یہ تھا کہ جالنا قلوبہم ہم ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا دلوں کی سختی کے مظاہر آج بھی موجود ہیں ایک خلق ہے جو حق قبول نہیں کرتی بلکہ قبر العناد کا مظاہرہ کرتی ہے ان کے سامنے پہ اسلام کی صحیح حدیث پیش کی جائے سنتے ہیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں ان کی حرکات کی وجہ سے دلوں کو سخت کر دیا یا ایوہ الذین آمنوا سجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو فوراً قبول کر لو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لما یحییکم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہی ابدی حیات کا پیغام ہے اور حیات طیبہ کی ضمانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے علاوہ کوئی دعوت حیات ابدی کا پیغام نہیں ہے کسی طاقت میں کوئی سعادت نہیں ہے اور کوئی صداقت نہیں ہے یہ صرف ایک ہی طاقت ہے اللہ اس کے رسول کی تمہارا کام یہ کہ جو ہی تم تک یہ پہنچے فوراً قبول کر لو تاخیر نہ کرو تاخیر نہ کرو اس کو ٹالنے کے بہانے نہ بناؤ اور اگر تم تاخیر کرو گے اور وخر کرنے کی کوشش کرو گے اور ٹالنے کے بہانے بناؤ گے تو پھر فائل مرے وسل میں ہی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بڑی ایک بھیانک سزا ان کو دی جائے گی اور وہ یہ رب العزت خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا رکاوٹ بن جائے گا اور پھر خود تمہارے دلوں میں نصیحت حق اور ہدایت داخل نہیں ہونے دے گا تم وہ نصیحتوں کی بارش ہوگی قرآن حدیث کی بارش ہوگی سنو گے لیکن قبول نہیں کرو گے اس لیے کہ اللہ رب العزت خود آڑ بن چکا ہوگا اور کوئی حق اور نصیحت دلوں میں داخل ہونے ہی نہیں دے گا کتنا بھیانک وبال ہے یہ کہ اللہ خود آڑ بن جائے جو نصیحت کو پیش کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ بندے حق کو قبول کریں لیکن بعض بندوں اور ان کے دلوں کے بیچ حائل ہو جاتا ہے انہی حرکات کی بنا پر اور سب سے جو مرکزی گناہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کے سامنے نصیحت آئے قرآن کی آیت آئے اللہ کے پیغمبر کی حدیث آئے مبارک فرامین آئے اور وہ ان کو ٹالنے کی کوشش کرے انکار کی کوشش کرے اور قبول نہ کرے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت عزت نئیت جنت من کا نبی قلب ہی مسقال و حبت خردل مدر کبر جس شخص کے دل میں یہ کیفیت کبر کی ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ایک رائی کے دانے کے برابر تو یہ کبر تو بڑائی بڑائی کا احساس انسان کے اندر ہوتا ہی ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس کا لباس اگر کسی سے اچھا ہوگا تو دل میں ایک بڑائی کا تصور آئے گا کہ میرا لباس قیمتی ہے اس کا کھانا کسی سے اچھا ہوگا تو اس تعلق سے بڑائی کا احساس آئے گا اس کا کاروبار کسی سے بہتر ہوگا تو بڑائی کا احساس پیدا ہوگا اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ بڑائی کا یہ تصور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا پھر کون بچے گا کون جنتی ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مثالیں تم نے دی ہیں اچھا کھانے کی اچھا پہننے کی اچھے جوتوں کی یہ کبر نہیں بلکہ جمال ہے خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کے آثار بندے پر نمایاں ہوں جس بندے کو پاکر رزق دیتا ہوں وہ کھائے بھی اچھا پہنے بھی اللہ یہ چاہتا ہے یہ کبر نہیں یہ جمال ہے یہ خوبصورتی ہے جو ہر بندے کو اپنانی چاہیے بس شرط یہ ایک اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو ہر بندے کو اپنانی چاہیے مطلوب ہے نظافت مطلوب ہے جمال مطلوب ہے پھر کبر کیا ہے فرمایا کبر دو چیزوں کا نام ہے الکبر و پتر الحق بغمت الناس کبر یہ کسی کے سامنے حق وعدے ہو جائے کہ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے پیارے پیغمبر کی سنت ہے اور وہ قبول نہ کرے کہ ٹھیک ہے سنت ہے لیکن یہ تمہارے ہاں ہوگی ہمارے ہاں نہیں ٹھیک ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لیکن ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے ہماری برادری کے طور طریقے کے خلاف ہے ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے ہمارے آبا اجداد کی روش کے خلاف ہے کہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی اس انسان کے لیے جنت کا داخلہ ضرور دور کی بات ہے اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی جبکہ پیارے کے نمبر کا سبھی نام حالانکہ جنت کی خوشبو ستر سال کی دوری سے محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ اسے جنت سے اتنا دور کر دے گا کہ ستر سال کا فاصلہ جنت اور اس کے درمیان پیدا کر دے گا جنت کا داخلہ دور کی بات ہے اسے جنت کی خوشبو تک نہیں پہنچے گی جس کے دل میں یہ کیفیت کبر کی ایک رائے کے دانے کے برابر ہو کہ حق سنے حق سمجھے اور قبول نہ کرے اسے ٹھکرا دے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس کے پروردگار کا فرمان آئے اس شخص کے سامنے اس ہستی کا فرمان ہے اس کی سنت آئے جس ہستی کی محبت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے جس کی اتباع کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے رسول اللہ کا فرمان ہے لا تب لماشی تمہیں بھی اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ہر خواہش میری شریعت اور میری سنت کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے تو یہ انسان کتنی کساوت قلبی کی بنا پر محرومی کا شکار ہو گیا کہ اس کے سامنے حق آ رہا قبول نہیں کر رہا قبول کیوں نہیں کر رہا اس لیے کہ حق اتارنے والا اس کی اس معصیتوں کو دیکھ کر اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو چکا ہے اور یہ دل کی کساوت ہے سختی ہے یہ دل کی غلزت اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کی وعید کا سب سے بڑا سبب ہے تو سب سے دور اللہ تعالیٰ سے وہ انسان ہے جس کے دل میں کسامت آ جائے تو پھر کیا کیا جائے ان علاجوں کو تلاش کریں کثرت کلام کے مقابلے میں قلت کلام ہے کثرت تعام کے مقابلے میں قلت تعام ہے اور کثرت معاشی کے مقابلے میں تقوا کی زندگی برا کی زندگی پرہیزگاری کی زندگی گناہوں سے اجتناب کی زندگی اعمال صالحہ کی زندگی اور یہ نقد عہد جو ہے یہودیوں کا فیل تھا اللہ کے عوامل کو توڑتے ایک ایک کر کے توڑتے حالانکہ ہر وہ شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے عہد میں ہے اللہ نے عالمی ارواہ میں ہر انسان سے اپنی توحید کا عہد لیا اور توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ خالق اور مالک کو ایک مانا جائے اس کی ہر پیغام کو قبول کیا جائے اس کے انبیاء کی اطاعت کی جائے تو جو شخص اطاعت نہیں کرتا توحید سے بغاوت کرتا ہے وہ نقل و کا مرتکب ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہودیوں کے نقل عہد کی بنا پر ہم نے ان پر لانتے برسائیں ان کے دلوں کو سخت کر دی یہ بات نہیں کہ یہودی پہلے سے مقبوض تھے پہلے محبوب تھے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل کو نعمت اللہ علیہ کو بنی فضل اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ایک نعمت یہ بھی تھی کہ ہم نے تمہیں پوری کائنات پر فوقیت دی تھی فضیلت دی تھی یہ محبت کی نشانی یہ پہلے محبت کا معاملہ کیا گیا تمام جہانوں پر ان کو فوقیت دی گئی افضلیت دی گئی برتری دی گئی لیکن پھر یہی قوم اصفر الصافین کا شکار ہوئی جنت کے شکار ہوئی بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دی گئی ملون قرار پائی دلوں کی سختی کا شکار ہوئی اس لیے کہ اللہ کے عوامر کو توڑا تو آج اگر ہم اللہ کے عوامر سے بغاوت کریں گے تو یہودی سے زیادہ محبوب نہیں ہیں اللہ نے ان سے بڑی محبت کی بڑا ان کو نوازا من و سرنا اتارا بتائیے تم میں سے کسے جنت کے کھانے نصیب ہوئے یہودیوں کو نصیب ہوئے من و سرما اترا اس قدر محبت کے مظاہر لیکن جب خانے کے کائنات کے قانون کو توڑا گیا تو اللہ نے دلوں کو سخت کر دیا اور لانتے برسائی تو میرے دوست اور بھائیوں یہ بھی خساوت قلبی کا باعث ہے کہ اللہ کے عوامل کو توڑیں اس کے قوانین کو پامال کریں نقد عہد کریں جتنا اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا دل کی سختی میں اضافہ ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت ہو بغاوت نہ ہو بجٹ کا ارتکاب نہ ہو محدثات کا ارتکاب نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے رسول کی اطاعت ہو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اعمال صالح کی کثرت اور پھر خاص طور پہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن ان چیزوں کا دل کی نرمی سے کیا تعلق ہے اور کس طرح ان کی کثرت سے دلوں میں خشیت آتی ہے رقت آتی ہے اور کسانت دور ہوتی ہے یہ ایک بڑا مستقل مضمون ہے اور اس میں چند چیزیں بڑی مفید عرض کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے اور وہ قصاوت جو اللہ کی دوری کا باعث ہے اللہ نے اس سے محفوظ رکھے اور اپنی اپنے پیارے پیغمبر کی خالص اتباع کی توفیق عطا فرما دے اقول قولی لي اللہ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد للہ علیہ رسول اللہ وبعد تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کی اپیل ہے اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور صحت کاملہ عطا فرما دے جن ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے یہ ہمارے ساتھی بختیار بنیری صاحب بنیر یہ سرحد کا ایک علاقہ ہے اور یہاں دعوت بحمد اللہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے پھیل رہی ہے اللہ پاک اس علاقے میں کچھ ساتھیوں کو توفیق دی انہوں نے سچی توحید اور کتاب وسلم دعوت کو قبول کیا اور مسئلہ کے میں داخل ہوئے اور پھر جو بنیادی چیز مسجد کی تعمیر ہے اس میں توجہ دی اس کے لیے پلاٹ لیا تعمیر شروع کر دی تقریباً بارہ لاکھ روپے کا اس ان کا تخمینہ تھا اور تقریباً ساتھیوں نے اپنی ہمت سے دس لاکھ روپے تک ادا کر دی ہیں اور کام ہو رہا ہے صرف تھوڑی سی رقم باقی ہے اس کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں موجود ہوں گے ان باہر آپ تعاون کریں ساتھی بہت دور سے آئے ہیں اور ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں دعوت کی ضرورت ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا گھر بن جائے تو ایک مرکز قائم ہو جاتا ہے دعوت کا اور صحیح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 محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في كشمير وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي إثيوبيا وفي كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على النبي